افسوس اور باقی ہوا اس گل کا جواب جڑا دتا کہ میں اس کے نظریات بھی پہلو خود تحقیق کر چکیا ہاں۔ اس مدرسے جو کچھ بش نے یہودیت شرط رکھی ہے اس آخر کہ تعلیم دین اسلام والی ادو دے سکتے جو جب میری نال یہودیت والی تعلیم رکھو گے اور کی آزادی کو اسلام کی ملاوٹ ساری نہیں تو مدرسے بند کر دو مدرسے کی رجسٹریشن کو شرط رکھنی اور نالوں نے اپنی تعلیم کی ملاوٹ شرط رکھی اور انہوں ملوڈیا نے تسلیم برحق کر کے اپنے مدرسے کو قبول کیتا اور نال بش کو ڈالر تقریباً دس کروڑ ڈالر مدرسے نو ماڈرن کرنے واسطے آئے ہیں یہ نہ وہ قبول کیتے ہیں مدرسے نہ دے چلتے پائیں اور جیڑا کفر دے نال سمجھوتا کرے وہ میں تینوں موتی کی گل موتی کی کتاب کھانا سنو چھوڑا بینک لیا رہے کتاباں والا میں تمہوں اتنے حوالہ دے کے جانا کہ انہوں ملوڈیا کیویں ویچ کے یہودی اپنا منصوبہ کیتا ہے کتاب اتنے بسا کے جانا گھر پہ بیٹھ کے تو اس کو ہی گل ویس لو میں بدو نہیں سی میں تو میں چیٹھی لے کے بیٹھا تھا میں جی چک ماری ہے میں سمجھ کے کا بخانا پیا جگہ سمجھوتا کر کے دوسرا سانپ کے اپنے مدرسہ چلائیے آ کتاب جو مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس تنظیم المدارس اہل سفر پاکستان جامعہ نعیمیہ گڑھی سو جامعہ نعیمیہ گڑھی سو جامعہ نظامیہ رضویہ تنظیم المدارس یہاں کے مدرسے تنظیم المدارس کے نصاب کے ساتھ چل رہا ہے ان کا سفا نمبر پندرہ کھول انہیں لکھا پندرہ چودہ پندرہ دوستے وہابیاں کا وڈیرا سی اسماعیل بولوی وہابیاں کے خلاف بول دیں نہیں سفا نمبر چودہ کے تین سے ہے مغلوں کے دور و دلال میں برے شریر میں مسلمانوں کا رکھنے والے کئی بزرگوں نے اسلحہ احمد کا بیڑا اٹھایا ان بزرگوں نے شاہ اللہ بولوں شاہ شہید سید احمد بریلوی اور شاہ محمد اسماعیل شہید دو بھی میرے خلاف بولو لکھو اور میں پوچھنا اور تک وہ شہید ہو گیا ہوں اس طرح کا حوال تو لانت ہے ایسا لکھنے والے پر ایسا پڑھنے والے پر وہ عالم کیا ہے ہمیں تو قابل جہل ہے جو نبی کا وشواس ہے وہ نہ کبھی شہید ہو سکتا ہے نہ اسلام ہو سکتا ہے شہید وہی ہو گیا تو غازی عمدین کی طرح اگے سنو اور زمان بھی کٹ کے میرے کو لاؤنا تو میں نے بلا لینا تو آخر کتاب کا حوالہ دے گیا ہے تھی پڑھا دے پایا رکھی کھڑا جی بس کے نہیں نصاب میرا پیار کیا بش نے اے سر سور خان جی سفید سر سید احمد خان ابھی مسلمان لکھوا سر سید خبیس انسان سی پھر آدھا جنت کو نہیں دولت کو نہیں فرشت کو نہیں نبی سید لمبے سارے آدھا دس کرو ایڈے وڈے کافر نے عظیم مسلمان لکھا یہودیاں کا خاص ایجنٹ سی آپ کا فتح بل ہر میں اٹھا کے دیکھو ترکی کا سچا میرے کو موجود ہے آپ کا پہلا فتوا ہے سر سید کافر سی دوسرا فتوا ہے تھوڑا مارا نے مسلمان سمجھو گے تو مار جاتا تھوڑا یہاں بغیر کا کی پتا اگے سر یہاں اگے سے لکھا یہاں جگہ جگہ تو مٹی پایا میں چلو آپ کو گلاس پڑا ہوتا دو سارا گلاس کلیت ہو جائے اور جتنے آئیں گے گلاس پورا موتر کا نمبر سنتالی روپے مفت میں بے نویر پتو تو مفتی کا بنتا گا سے آخر میں موسر میں جب حقوق غوبیت ہو انگریز آزاد کو کرائیں شوہر بارہ سال مر گیا وہ بار بچ کیا امام محمد رضا بڑے اگے چل اگے ٹی وی بھی تریف آیا مولوی کا دل پہ خوش ہو گئی سفا نمبر سفا نمبر ایک سو بارہ ایک سو دہ کی لکھا ایک سو دہ سفید تفریح اور دلچسپی کے لیے تفریح اور دلچسپی کے لیے تقریباً ہر گھر میں ریڈیو ریکارڈ اور ٹیلی ویژن موجود ہیں جن کے ذریعے آدمی گھر بیٹھا تفریح اور دلچسپی کے پروگرام سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اب تو وی سی آر کے ذریعے اپنی مرضی سے ٹیلی ویژن پر فلمیں اور دوسرے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں ظالم اللہ اور مسلمان بھی عزت سے لٹی تو آنا میرا دل کا خوش ہو رہا ہے ہے مفتی ہو تو مفت رہا